السلام علیکم students welcome to the third lecture of the operating systems course I hope all of your let's look at the agenda for today's lecture some of the things we talked about in lecture two we were not able to finish them on time so well we have added them to the agenda for today so let's go on and look at the agenda for today's lecture okay today we are going to first review the previous lecture then we'll we'll talk about and in doing so we are going to talk about some of the things we did last time and some of the things we could not finish last time such as hardware protection we'll then talk about the operating components. Components اس کے بعد ہم دیکھیں گے کہ آپریٹنگ سسٹم سروسز کس طرح کی پرووائڈ کرتا ہے دونوں یوزرس کو اور پروگرامرس کو پھر ہم دیکھیں گے very important concept in operating systems system calls so اس کو ہم بڑی ڈیٹیل میں دیکھیں گے and the later on in the the course we are going to to use use many of system calls and you be as write programs which لیٹرامس سسٹم کالس اس کے بعد تھوڑا سا وقت ہم لگائیں گے to look at the operating system structures in terms of the code structures for the various types and of various operating systems پھر آخر میں ہم دیکھیں گے تھوڑے سے ایشوز آپریٹنگ سسٹم ڈیزائن اور امپلیمنٹیشن کے اور finally we'll recap the lecture and we'll be done so let's review the lecture last lecture in the last lecture we talked about three things primarily number one we talked about the various types of operating systems اس میں ہم نے بات کی سنگل یوزر سسٹم کی پھر ہم نے بات کی بیچ سسٹم کی پھر بات کی ملٹی پروگرامڈ سسٹم کی پھر ٹائم شیئرنگ سسٹم کی اور آخر میں ریئل ٹائم سسٹمس کی تو سب سے امپورٹنٹ چیز جو ہم اس لیکچر میں اور سبسیکوینٹ لیکچر میں یوز کریں گے وہ تھا ٹائم شیئرنگ سسٹم کو کانسیپٹ تو just to remind you again as to what it is time sharing system ہوتا ہے جو انٹریکٹو ہوتا ہے ملٹیپل یوزرس کو سسٹم یوز کرنے کی اجازت دیتا ہے اور ہر یوزر ایک یا ایک سے زیادہ پروسیسز رن کر سکتا ہے ایٹ دا سیم ٹائم تو یہ کانسیپٹ ہم نے بعد میں پھر اس کو ہم نے دیکھا جب ایشو آیا تھا میں ہارڈ ویئر پروٹیکشن کا تو اس اس میں میں واپس آؤں گا ایک ایک منٹ میں اچھا اس آپریٹنگ سسٹم ٹائپس کے بعد ہم نے تھوڑا سا وقت لگایا تھا to look at interrupts traps and signals interrupts اور ٹریپس میں ہم نے کہا کہ یہ ایونٹس ہیں جو کہ سی پی یو کی اٹینشن کے لیے جنریٹ کیے جاتے ہیں انٹرپٹ جو ہے وہ ایک ایونٹ ہے جو کوئی پریفرل ڈیوائس یا کوئی hardware device computer system میں وہ جنریٹ کرتی ہے to get the C P U's attention and eventually some code in the operating system executes to service that event to service that interrupt traps جو ہوتے ہیں وہ C P U itself generate کرتا ہے خود ہی جنریٹ کرتا ہے تو سی پی یو خود کیسے جنریٹ کرتا ہے سی پی یو کا کام ہے پروگرامس کو ایکسیکیوٹ کرنا تو جب C P U programs execute کر رہا ہوتا ہے تو اسینشلی یہ ایک سی پی یو سائیکل میں ہوتا ہے it fetches the next instruction decodes it and executes it تو اس کا مطلب یہ انسٹرکشنز ایکسیکیوٹ کر رہا ہوتا ہے تو جب سی پی یو کو ایسی کوئی انسٹرکشن مل جاتی ہے جو کہ وہ سمجھتا ہے کہ اس کا ایکسیکیوٹ کرنا ڈینجرس ہے یا اٹ از انلیگل تو وہ ایک ٹریپ جنریٹ کر دیتا ہے جس کا مقصد ہوتا ہے کہ some piece of code in the O S should execute and basically inform the user that the user program has try to such such and such instruction such and such operation and then it terminates the program تو یہ ہوگی ٹریپ تیسری چیز تھی سگنلس signals. میں ہم نے کہا کہ these are events which are sent to a process تو پروسیس کو جب ایک سگنل ملتا ہے تو وہ کیا کر سکتا ہے تین چیزیں ہم نے کہا وہ کر سکتا ہے one of the three things ایک تو یہ ہے کہ وہ اگنور کر دیں سگنل کو دوسرا یہ ہے کہ وہ system defined operating system defined default action لے لیں تیسرا جو ہے وہ ہے کہ کوئی پروگرامر ڈیفائنڈ ایکشن لے لے اس میں تو یہ سگنلس کی بات کی اینڈ میں ہم نے کہا کہ revisiting the time sharing system ہم نے کہا time sharing system is wonderful it allows multiple users to use the system it allows them to run multiple processes and it is interactive so when it allows multiple users to use the system it means every user feels as a he she owns the system اور سارے یوزرز کے پروسیسز بھی رن کر رہے ہوتے ہیں so they are very happy users اور from the from the system's point of view from the designer's point of view جو مشین کے ریسورسز ہیں such as the C P U and I devices and main memory and so on وہ بڑے ایفیشنٹلی یوز ہو رہے ہوتے ہیں پھر ہم نے کہا کہ you know these are two great of things very nice things and they can not be free I mean اس کا کچھ تو ڈس ایڈوانٹیج ہوگا ٹائم شیئرنگ سسٹم کا تو دا ڈس ایڈوانٹیج از کیونکہ ملٹیپل یوزرز یوز کر رہے ہوتے ہیں ملٹیپل پروسیسز رن کر رہے ہوتے ہیں تو the issue of protection arises تو اس میں ہم نے شروع کیا ہارڈ ویئر پروٹیکشن کے ایشوز ڈسکس کرنے تو چار چیزیں ہم نے کہا اس پہ ہم ڈسکس کریں گے ایک تو تھا ڈوئل موڈ آپریشن پھر آئی او پروٹیکشن پھر مین میموری پروٹیکشن اور اینڈ میں C P protection dual mode operation پہ ہم نے بات کی کہ یہ بیسیکلی سی پی یو آج کل کے دو موڈ میں رن کر سکتے ہیں یوزر موڈ میں اور سسٹم موڈ میں یوزر موڈ میں یوزر پروگرامس کی انسٹرکشن جو کہ پروگرامز الاؤ ہوتے ہیں ایکسیکیوٹ کرنے کے وہ ہوتی ہیں کچھ انسٹرکشن سی پی یو میں ہوتی ہیں جن کو ہم پرولیج انسٹرکشنز کہتے ہیں تو پرولیج انسٹرکشنز ایک یوزر پروگرام رن نہیں کر سکتا وہ ٹپکلی ڈیل کرتی ہیں آئی او ڈیوائسز سے انٹریکٹ کرنے کے لیے اور اس طرح کے اور کئی آپریشنز ہیں تو جب پرولیج انسٹرکشن ایک یوزر پروسیس نے ایکسیکیوٹ کرنی ہے تو اس کی اس کو اجازت نہیں ہوگی لیکن سسٹم موڈ میں یا کرنل موڈ میں وہ انسٹرکشنز ایکسیکیوٹ ہو سکتی ہیں پھر ہم نے کہا کہ یہ dual mode operation C P U میں امپلیمنٹ کیسے ہوتا ہے by using a single bit called the mode bit اگر موڈ بٹ کو زیرو سیٹ کیا ہو تو C P U runs in user mode not allowing processes, the the code which is running to use a instruction اگر وہ بٹ ون ہو جائے یا اس کو ون کر دیا جائے تو سی پی یو رن کرتا ہے سسٹم موڈ میں اور اس موڈ میں وہ پرولیج انسٹرکشن کو ایکسیکیوٹ کر سکتے ہیں اچھا یہاں تک ہم نے بات کی تھی پھر ہم آئیو پروٹیکشن شروع کرنے لگے تھے تو دیکھا ٹائم بہت کم رہ گیا تھا تو ہم نے کہا کہ اگلی دفعہ ہم آئیو پروٹیکشن سے شروع کریں گے اور سبسیکوینٹلی باقی ایشوز کو ہم ڈسکس کریں گے تو آپ دیکھے ہیں کہ آئیو پروٹیکشن کیا ہوتی ہے ان چیزوں کی تو میں بات کر چکا ہوں کہ dual mode operation I O protection memory protection اور سی پی یو پروٹیکشن یہ ڈسکس کریں گے ہم تو to begin with I O protection I O protection میں ہم نے کہا کہ ساری جو آئیو انسٹرکشنز ہیں ان کو ہم پرولیجڈ کر دیتے ہیں یعنی جب C P U user mode میں آپریٹ کر رہا ہو یعنی کوئی یوزر پروسیس رن کر رہا ہو تو وہ انسٹرکشن کو ایکسیکیوٹ نہیں کر سکتا اگر کرنے کی کوشش کرے گا تو ٹریپ جنریٹ ہوگی اور پروگرام ٹرمینیٹ ہو جائے گا اور یوزر کو میسج مل جائے گا کہ یہ تم انسٹرکشن ایکسیکیوٹ نہیں کر سکتے تھے اچھا یہ کیوں کیا جاتا ہے تاکہ انہیں ٹائم شیئرنگ سسٹم جہاں ملٹیپل یوزرز ہوں گے ملٹیپل پروسیسز رن کر رہے ہوں گے so no process user process اور user gets to get hold of an I O device directly directly اگر ہوگا تو وہ پروٹیکشن کے ایشوز آتے ہیں کسی کی فائل کو اوور کر دو کسی کی فائل کو ڈیلیٹ کر دو اینڈ میموری میں کوئی پروگرام ہے اس کو اوور رائڈ کر دو while your process is running and so on تو یہ پھر پرولیج انسٹرکشن جو ہیں یہ یوزر موڈ میں ایکسیکیوٹ نہیں کر سکتے ہم کوئی پروسیس بھی نہیں کر سکتا تو پھر آئیو کس طرح ہوتی ہے آئیو ہوتی ہے ایک کانسیپٹ ہے جس کو کہتے ہیں سسٹم کال جس کو ہم تھوڑی سی ڈیٹیل میں دیکھیں گے ابھی تھوڑی دیر میں basically it is a way that an operating system allows a user process to invoke an operation such as a نا آپریشن اور ادر پر so that whatever user process wants to do can be done such as opening a file directly ایک پروسیس جو ہے وہ فائل کو اوپن ڈسک سے نہیں کر سکتا because of the protection reasons تو ایک سسٹم کال یوز کر کے فائل کو اوپن کر سکتے ہیں فائل کو ریڈ کر سکتے ہیں ایک پروسیس ایک چائلڈ پروسیس کریٹ کر سکتا ہے اس میں جب کریشن ہوتی ہے چائلڈ پروسیس کی تو مین میموری میں چیز کو لکھنا پڑتا ہے کسی کو اور وہ دیکھیں گے again later on as to how it is done but اس کی ہم اجازت نہیں دے سکتے پروسیس کو ڈائریکٹلی تو اس لیے سسٹم کال کو یوز کر کے ایک پروسیس ریکویسٹ کرتا ہے آپریٹنگ سسٹم کو کہ مجھے یہ پرٹیکولر آپریشن کی ضرورت ہے تو کنٹرول آپریٹنگ سسٹم کوڈ میں جاتا ہے بٹ وہاں کنٹرول جانے سے پہلے موڈ سوئچ ہو جاتا ہے فرام یوزر ٹو سسٹم تو اس لیے اس کوڈ میں جس میں کہ I O operation for example کرنے ہیں اس میں پرولیج انسٹرکشن یوز ہوں گی تو اس لیے تاکہ وہ کوڈ جو ہے وہ ایکسیکیوٹ ہو سکے سو so, موڈ جو ہے وہ یوزر سے سسٹم موڈ میں چلا جاتا ہے اس آپریٹنگ uh, سسٹم کا کوڈ ایک ایکسیکیوٹ ہونا شروع ہو جاتا ہے جس میں پرولیج انسٹرکشن ہوتی ہیں and the user request is satisfied تو اس کو ہم کہتے ہیں کہ service code for servicing system call اس کی ڈیٹیل میں ہم بعد میں ذرا دیکھیں گے کہ ایگزیکٹلی exactly کیا ایونٹس ہوتے ہیں اچھا یہ آئیو پروٹیکشن تھی اب میموری پروٹیکشن کی طرف آتے ہیں میموری پروٹیکشن کو دیکھنے سے پہلے ایک میں ڈیفائن کرنا چاہتا ہوں چیز جس کو کہتے ہیں کہ process address space process address space کیا ہوتی ہے کہ مین میموری میں جہاں پروسیس لوڈ ہوا ہوتا ہے یا جن میموری لوکیشنز کو وہ ایکسس کر سکتا ہے لیگلی اس کو ہم کہتے ہیں اس پروسیس کی ایڈریس اسپیس اچھا we want to make sure in, mem protection that no process can no any main access space outside its process its space ٹھیک ہے یہ بیسک کانسیپٹ ہے پروسیس ایڈریس اسپیس کا اور میمری پروٹیکشن کا اچھا اب یہ کوشچن از کہ اس کو ہم کس طرح الاؤ کر سکتے ہیں میمری پروٹیکشن کو امپلیمنٹ کرنے کے لیے یوزلی دو رجسٹرز سی پی یو میں ان کی ضرورت ہوتی ہے دو رجسٹر کی call the base register and the limit register اچھا بیس رجسٹر میں ہم ڈالتے ہیں value which is the smallest area in the main memory the address of the area in the main memory process the process is allowed to ایکس اور لمٹ میں ہم ڈالتے ہیں وہ ویلو جو کہ پروسیس کے سائز کو ڈیفائن کرتی ہے so in the base register it holds the smallest legal physical memory address process allowed to access اور سائز آف دا پروسیس اچھا یہ ایک ایگزامپل ہم دیکھتے ہیں کہ by using the base and limit registers کس طرح ہم مین میمری کو پروٹیکٹ کر لیتے دیکھیں آپ مانیٹر پہ آپ کو نظر آ رہی ہوگی کہ ہمارے مین میموری کا امیج دکھایا گیا جس میں لوور میموری ایڈریسز میں starting from zero to two hundred fifty six کے مانیٹر لکھا ہوا ہے مانیٹر مینس کے some part of the operating system code وہ ہوگا کرنل اسپیس میں یا سسٹم اسپیس میں یوزر اسپیس میں ہم دیکھتے ہیں کہ چار پروسیسز ہیں جابس ہیں job one job two job three job four اور جاب ٹو کی ہم نے پروسیس ایڈریس اسپیس جو ہے اس کو ڈیفائن کیا ہوا ہے by using the base and limit register base register میں اگر آپ دیکھیں تو ویلو اسٹور ہے three hundred thousand forty which means کہ جو اسمالسٹ ایڈریس جو ہوگا یہ جاب ٹو ایکسس کر سکتی ہے وہ ہوگا تھری ہنڈریڈ تھاؤزینڈ فورٹی اور لمٹ رجسٹر کی ویلو ہے سو یہ جاب ٹو کا سائز ہے اچھا اب we want to make sure کہ جب یہ جاب ٹو ایکسیکیوٹ کر رہی ہو and when it generates address to fetch the next instruction اور to store some data somewhere in the main memory it doesn't go beyond these limits defined by the base register so جب بھی ایک انسٹرکشن ایکسیکیوٹ ہونی ہوتی ہے تو the C P U make sure that whatever address has bated by job two for fetching the next instruction اور storing data it is not less than the value stored in the base register اور یہ زیادہ نہیں ہے base register plus limit register کو ایڈ کرنے کے بعد تو اس کو زیادہ بہتر سمجھ سکتے ہیں اگر اگلے سلائڈ ہم دیکھیں جس میں ہم نے ڈائگرام بنائی ہوئی ہے کہ جب C P U address generate کرتا ہے کوئی بھی whenever the C P U generate address for an executing program address کو ہم کمپیئر کرتے ہیں کہ یہ ایڈریس بیس سے زیادہ ہے یا برابر ہے اگر تو یہ بیس سے زیادہ یا برابر نہیں ہے تو اس کا مطلب ہے کہ بیس سے کم ہے ایڈریس تو پچھلی سلائڈ میں میں آپ کو دوبارہ لے کے جاتا ہوں کہ اگر یہ بیس سے کم ہو تو اس کا مطلب ہے یہ کوئی چیز ایکسس کر رہا ہے جاب ون یا مانیٹر کی ریجن میں meaning it is trying to access something below the smallest memory address that it can access legally going back to the previous light then so جو بھی سی پی او ایڈریس جنریٹ کرتا ہے اگر وہ بیس سے زیادہ اور اکول ہے تو ہم آگے جائیں گے ورنہ ایک ٹریپ جنریٹ ہوگی کنٹرول آپریٹنگ سسٹم میں چلا جائے گا اور آپریٹنگ سسٹم ایک میسج ڈسپلے کر دے گا جس میں آپ کو یوزر کو بتائے گا کہ یہ ایڈریس جو جنریٹ کیا ہے آپ کے پروگرام نے یہ پروسیس آپ کا لیگلی ایکسس نہیں کر سکتا ٹپکلی اس کو ہم جو میسج آپ دیکھیں گے وہ ہوگا سیگمنٹیشن فالٹ کہ آپ کو ایریا ایکسس کر رہے ہیں میموری کا جو پروسیس کو الاؤڈ نہیں ہے اچھا اگر تو ایڈریس آپ کے پروسیس نے جو جی پی یو نے جنریٹ کیا ہے وائل رننگ جاب ٹو یہ بیس سے زیادہ ہے یہ برابر ہے پھر ہم آگے چلتے ہیں پھر ہم کمپیئر کرتے ہیں کہ جب بیس اور لمٹ کو ایڈ کر دیں تو پھر جو ویلو آتی ہے وہ آپ کا جو ایڈریس ہے اس ویلو سے کم ہے یا نہیں اگر تو آپ کے ایڈریس کی ویلو بیس پلس لمٹ سے کم ہے تو it means it's a legal address یعنی آپ نے جو بھی ایڈریس آپ کے پروگرام نے جاب ٹو نے فار ایگزامپل جنریٹ کیا ہے وہ بیس سے زیادہ یا برابر ہے اور بیس پلس لمٹ سے کم ہے meaning job two is trying to access something within its address space تو پھر وہ لیگل ایڈریس ہو گئے and then you can go ahead your process can go ahead and access the memory otherwise again a trap is going to be generated going back to the previous slide کہ اگر جو ایڈریس جنریٹ کیے ہیں وہ بیس پلس لمٹ سے زیادہ ہے تو اس کا مطلب ہے کہ جاب ٹو کوئی میموری ریجن ایکسس کرنے کی کوشش کر رہی ہے جو کہ جاب تھری یا جاب فور سے بلانگ کرتا ہے and job two should not be trying to access anything in the region where job two and job four are so therefore it is going to be, if that happens, i.e. job 2 ki koi instruction, job 2 jo while running is trying to access something in job 3 or job 4's area, it is also an illegal address. So by making sure that address generated by a running program is greater than or equal to the base value and less than base plus limit, we are limiting the access of that process within its address space and this is we protect the main memory اچھا یہ تو ہوگی مین میموری پروٹیکشن کی بات اب ہم بات کریں گے سی پی یو پروٹیکشن کی اس سے پہلے کہ ہم سلائڈ دیکھیں I want to set the stage right as to what is C P U protection multiple process system میں such as a time sharing system we want to make sure the because multiple process may be running we want to make sure the C P U is switched between processes by using the technique known as multiprogram, whatever the multiprogram did, meaning that the CPU is going to be given to one process for a very short period of time, then to the next, then to the next, and coming back to the first, and so on and so forth. There are various techniques of doing that. This is called CPU scheduling. We'll see it after a few lectures as to what are the various algorithms and how this is done in typical systems, uh, famous systems such as Windows and Unix, Linux. But وہ کرنا ضروری ہے ورنہ پروسیسز سارے جو ہیں وہ رن نہیں کر سکتے تو اگر ایک پروسیس جو ہے اس کو سی پی یو جب دیا جاتا ہے تو وہ سی پی یو کو پکڑ ہی لے ڈز ریلنکوش اٹ تو پھر پرابلم ہو جائے گی so what we are going to do is C P U protection issue is that we want to make sure that the C P U does not stay with one process for very long period of time اور for infinite amount of time prances for period of time as determined by the operating system تو اس میں کرتے کیا ہیں اس میں بیسیکلی جیسے اب سلائڈ میں آپ دیکھیں کہ ہمیں چاہیے ایک ٹائمر اور ایک fixed interval clock fixed interval clock کا مطلب ہے کہ یہ سی پی یو کو پیریوڈیکلی انٹرپٹ کرے گا ٹائمر کو جو ہم لوڈ کر دیتے ہیں ود اے ویلو جو کہ ہم نے پہلے ڈیزائن میں رکھی ہوتی ہے یا which is decided by the system it system administrator کے ٹائمر میں ایک ویلو لوڈ کر دیتے ہیں اور جب بھی کلاک انرپٹ آتی ہے تو ٹائمر کی ویلو کو ایک کم کر دیا جاتا ہے اٹ از بائی ون اچھا اس طرح ہوتا رہتا ہے اور جب ٹائمر کی ویلو زیرو ہو جاتی ہے تو ایک انٹرپٹ ٹکرز اور ایک انرپٹ سروس روٹین ایکسیکیوٹ ہوتی ہے جو کہ سی پی یو کو لے کے کرنٹ پروسیس سے دوسرے پروسیس کو اسائن کر دیتی ہے اچھا just to summarize then in order to protect the C P U ہمیں ایک ٹائمر چاہیے جس کو ایک پری ڈیٹرمنٹ ویلیو سے لوڈ کر دیا جاتا ہے ایک فکسڈ انٹرول کلاک چاہیے جو پیریاڈیکلی سی پی یو کو انٹرپٹ کرتا ہے جب بھی انٹرپٹ کرتا ہے تو ٹائمر کی ویلیو ایک کم کر دی جاتی ہے اور اس طرح جب ٹائمر کی ویلیو فائنلی زیرو ہو جاتی ہے تو ایک خاص قسم کی انٹرپٹ جنریٹ ہوتی ہے جس کو ٹائمر انٹرپٹ کہتے ہیں اس سے ایک انٹرپٹ سروس روٹین ایکسیکیوٹ ہوتی ہے جو سی پی یو کو کرنٹ پروسیس سے لے کے دوسرے پروسیس کو دے دیتی ہے so this is how we protect the C P U اچھا یہ ایک سوال ہے کہ ٹائمر کو لوڈ کیسے کرتے ہیں certainly some C P U instruction would be used to load the timer اب we this is an example another example of a privileged instruction ہم نہیں چاہیں گے کہ کوئی بھی پروسیس کو لوڈ کر دے ورنہ یہ ہوگا کہ میں چاہوں گا کہ میرا پروسیس میرے پروسیس کو سی پی یو ٹائم زیادہ ملے تو میں ٹائمر کو لوڈ کر دوں with a very large value there by using the C P U continuously for very large amount of time تو اس کی اجازت نہیں therefore this is another example of a privileged instruction اچھا اب آگے چلتے ہیں اگلی سلائڈ پہ جس میں ہم دیکھیں گے کہ آپریٹنگ سسٹم کے کون سے کمپونیٹس ہیں ایک کمپونیٹ آپریٹنگ سسٹم کا پروسیس مینجمنٹ کے لیے اس میں بہت ڈیٹیل سے ہم بات کریں گے کہ پروسیس مینجمنٹ میں کیا کیا چیزیں آتی ہیں but just to excite you little bit process we know what a process is simply ابھی ہم نے ویری سمپل ڈیفینیشن ابھی یوز کر رہے ہیں کہ یہ اٹس این ایکسیکیوٹنگ پروگرام تو اگر ایک پروسیس ایک اور پروسیس کو کریٹ کرنا چاہے تو وہ کیسے کرتے ہیں اور وہ آپریٹنگ سسٹم جو ہے ایک اس کی ایک اس کا کمپوننٹ ہے جو اس کو کرے گا so process creation process termination inter process communication کے لیے جو بھی ٹولز اویلیبل ہیں وہ سارے آپریٹنگ سسٹم کے کمپونیٹ بھی آئیں گے پروسیس مینجمنٹ کے لیے پھر مین میموری مینجمنٹ اس میں بہت ڈیٹیل سے بات ہوگی بریفلی میں نے بتایا کہ مین میموری مینجمنٹ کا پرپز یہ ہے کہ کب میموری ایلوکیٹ ہو ایک پروسیس کو کتنی ہو کہاں ہو کب ڈی ایلوکیٹ ہو میکنگ شیور دیٹ یہ جو میموری ایلوکیٹ ہو رہی ہے یہ پہلے کسی پروسیس کو ایلوکیٹ نہیں ہو سکی and so on and so forth اس میں جو بات کریں گے ہم ڈیٹیل میں وہ ہوگی پیجنگ اور سیگمنٹیشن کی اور ڈیمانڈ پیجنگ ڈیمانڈ سیگمنٹیشن کی later on the course but this is another component of an operating system پھر سیکنڈری اسٹوریج مینجمنٹ جس میں ہم نے بیسیکلی بات کی کہ ڈسک جو ہے اس کو کون مینج کرتا ہے میکنگ sure کہ کتنی اسپیس ایلوکیٹ ہونی ہے ایک فائل کے لیے ایک فولڈر کے لیے اگر ملٹیپل ریکویسٹ آئی ہیں ڈسک کو for reading files reading and writing اور both and so on and so forth اس کو کیسے اسکیڈول کرتا ہے ان ساری ریکویسٹ کو یہ آ جاتا ہے ڈسک اسٹوریج مینجمنٹ کے اندر پھر او سسٹم مینجمنٹ جب یوزر پروسیس کی طرف سے ریکویسٹ آتی ہے to read a file for example read from a file تو ہو سکتا ہے ریکویسٹ ہو کے جی مجھے اگلے دس کیریکٹر دے دیں ٹھیک ہے read may be for reading the next ten character letter from a file لیکن ڈسک آئیو جو ہوتی ہے وہ it is in larger chunks for example in 512 bytes اور 1 کلو بائٹس اور 2 کلو بائٹس اینڈ سو آن تو ڈسک تو بڑے لارج چنکس میں ریڈ کرتی ہے ان چنکس کو ہم ٹپکلی کہتے ہیں سیکٹر اور کلسٹرز تو یہ سیکٹر میں اگر ریڈ کرتی ہے تو ہم نے دس بائٹ بھی ہمارے پروسیس میں کہیں تو اس کو پانچ سو بارہ بائٹس مل جائیں گی let's say reads in five hundred twelve bytes تو وہ دس بائٹس تو یوزر پروسیس کو دے دیں گے باقی جو بائٹس ہیں آپریٹنگ سسٹم کا ایک کمپوننٹ ہوتا ہے جس کو آئی او مینجمنٹ کے لیے یوز ہوتا ہے اس میں ایک بفر کیش مینجمنٹ کا حصہ ہوتا ہے تو دس بائٹس دینے کے بعد یہ سارے کا سارا جو فائیو ٹویلو بائٹس ہیں یہ وہی رہتی ہے مین میموری کے اندر کرنل کے ایریا میں آپریٹنگ سسٹم کے ایریا میں ان دا ہوپ کہ اگلی ایک اور ریکویسٹ ایک پروسیس اسی پروسیس سے آئے گی جس میں مے بی دس اور بائٹس وہ مانگے گا یا دس سے زیادہ تو انسٹیڈ کے ڈسک سے دوبارہ ریڈ کریں وہ آپریٹنگ سسٹم میموری کے اندر سے اگلی دس بائٹس اس کو دے دے گا تو اس طرح کی چیزیں جو ہیں اور جو آئیو ڈیوائسیز کے جو ڈرائیورز ہیں وہ سارے آئیو مینجمنٹ میں آتے ہیں پھر file management you deal with files every time you deal with use a computer system folders create کرنا ان کو ریڈ کرنا ان میں فائلز کریٹ کرنا and so and so forth it is all part of file management کتنی اسپیس ایلوکیٹ کرنی ہے کتنی کب کرنی ہے کس جگہ کرنی ہے فری اسپیس کتنی ہے and and and so so on forth we'll spend good amount of time in at these the file management component of an S protection system پھر ہوتا ہے again in time sharing system جہاں ملٹیپل یوزرز سسٹم کو یوز کر سکتے ہیں سائملٹینیسلی پروٹیکشن کا ایشوز ہے کہ میری فائل جو ہے کوئی اور بندہ پڑھ نہ لے ٹھیک ہے so there are schemes available in almost all operating systems where multiple users are allowed to use that system کہ ان کی فائل سسٹم جو ہے وہ پروٹیکٹ ہوں وہ and so we'll see some of this later on in the course ایک اور کمپونیٹ جو کہ آج کل کے کمپیوٹر سسٹمز میں بہت ہی امپورٹنٹ ہے نیٹورکنگ کا ہے کہ کس طرح جو ٹی سی پی آئی پی یا آئی او او کا جو سیون لیئر ماڈل ہے اس کو امپلیمنٹ کیا جاتا ہے آپریٹنگ سسٹمز میں so that users can write applications such as no web browsers F T P telnet so and so forth اس طرح کی ساری چیزیں extremely important component is the command line interpreter اس کو یونکس اور لینکس ki ٹرم میں ہم ایک شیل کہتے ہیں تو کمانڈ لائن انٹرپریٹر کیا ہوتا ہے آپ لوگوں نے شاید موسٹلی ٹائم اسپینڈ کیا you know Windows based system use کرنے کا جس میں گرافکل انٹرفیس ہوتا ہے you double click an icon اور پروگرام اور run an application and so on Unix میں ان پرٹیکولر جو سب سے زیادہ انٹرفیس یوز ہوتا ہے وہ کمانڈ لائن کا انٹرفیس ہے جیسے آپ نے ڈاس کا انٹرفیس یوز کیا ہوگا تو اس میں کیا ہوتا ہے کہ آپ ٹائپ کرتے ہیں ایک کمانڈ اور انٹر کو ہٹ کر دیتے ہیں اور پھر آپ کی کمانڈ ایکسیکیوٹ ہوتی ہے تو یہ کیسے ہوتا ہے یہ ہوتا ہے کہ بیک گراؤنڈ میں ایک پروسیس رن کر رہا ہوتا ہے سسٹم پروسیس جس کو ہم کمانڈ لائن انٹرپریٹر کہتے ہیں آپ ٹائپ کرتے ہیں کمانڈ انٹر کو ہٹ کرتے ہیں تو وہ ساری کی ساری لائن کو کیپچر کر کے اسیوم کرتا ہے کہ پہلا جو ورڈ ہے اس لائن میں یہ ہے کمانڈ کا نام جو کہ آپ رن کرنا چاہتے ہیں تو somehow whether this is a command which is internal جیسے کہ ہم کہتے ہیں ڈاس کی انٹرنل کمانڈز ہیں اور ایکسٹرنل ہیں whatever the case may be it would try to execute a command first word of the command line and it produced find the command it doesn't find the command then it gives you an error message so this is the concept of command line interpreter اس کو یونکس کی ٹرمپ جیسے میں نے پہلے کہا ایک شیل کہتے ہیں یونکس میں they are many types of shell available سب سے پہلا جو شیل بنا تھا اس کو کہتے ہیں بون شیلبز میں وہ بھی بنا تھا پھر کون شیل جو کہ بون شیل کی ایک you know updated version تھی اس میں کئی نئے فیچر آئے تھے اینڈ انسیڈنٹلی وہ بھی بیل لیبز میں بنا uh, اس کے بعد بہت ساری اور شیلز ہیں سی شیل ہے پھر بیش ہے جس کو بون اگین شیل کہتے ہیں بون شیل کی ایک بڑی انہانسڈ ورژن ہے جس کے فیچرز جو ہیں وہ probably the best features available in any shell ان میں کچھ چیزوں کی تو بات ہم کریں گے اگلے لیکچر میں جبکہ ہم یونکس کا یوزر انٹرفیس کو ایکسپلور کریں گے تاکہ آپ جو پروگرامز آپ نے لکھنے ہیں یونکس یا لینکس سسٹم پہ you feel comfortable using Unix اور لینکس سسٹم تو اس کی بات کریں گے بعد میں تو یہ تو ہو گئے آپریٹنگ سسٹم کے کمپوننٹس اب دیکھتے ہیں کہ اگلا جو ٹاپک ہے وہ ہمارا آپریٹنگ سسٹم سروسز کا تو سروسز میں کیا کیا آئیں گے آپریٹنگ سسٹم کی سروسز میں دو طرح کی چیزیں ہم دیکھیں گے ایک تو ہے کہ یوزر کے لیے یا یوزر پروسیسز کے لیے اور دوسرا ہے for the operating system itself تو جو یوزر یا یوزر پروسیسز کے لیے سروسز ہیں وہ ہیں کہ program execution an operating system should be able to execute user program I O operations اگر کوئی پروسیس جو ہے وہ آئی او آپریشنز کرنا چاہتا ہے تو تو operating system should provide such a service اچھا میں نے یہ بات کی تھی کہ سروسز میں یوزر کے لیے اور پروسیسز کے لیے دونوں چیزوں کی بات ہوتی ہے تو یوزر ہوتا ہے کہ human being sitting and trying to use the computer system ان میں بھی یہ پروگرام ایکسیکیوشن اور آئیو کی eh, eh, ہونی چاہیے سروسز جو پروسیسز ایکسیکیوٹ کرتے ہیں ان کو ہم کہتے ہیں کہ they use operating systems A P I کہ some mechanism to use name of a function call to get a service done so for example for reading from a disk تو یہ دونوں چیزیں ہوتی ہیں کہ یوزرس کے لیے بھی اور یوزر پروسیسز کے لیے بھی یوزرس کے لیے ہم کہتے ہیں یوزر انٹرفیس پروسیسز کے لیے ہم کہتے ہیں ایپلیکیشن پروگرامرز انٹرفیس اس کے بعد سروسز فائل سسٹم مینیپولیشن کی سرٹنلی کہ یوزر جو ہے وہ فائل کریٹ کر سکیں فولڈرز کریٹ کر سکیں ڈائریکٹریز کریٹ کر سکیں سب ڈائریکٹریز کریٹ کر سکیں ڈیلیٹ کر سکیں ان کو ان کی پرمیشن چینج کر سکیں تھنگس لائک دیٹ پھر ہے پروسیسز کے درمیان کمیونیکیشن جیسے پہلے لیکچر میں میں نے بات کی کہ کنکرنٹ پروسیسز کا کانسیپٹ ہے کہ ایک پرابلم کو آپ سالو کرنا چاہتے ہیں by partitioning it into subproblems اور پروگرامز لکھیں سارے سب پرابلمس کے لیے which would the programs would run and solve the problem at hand جب یہ اس طرح کا کام آپ کرتے ہیں تو you have something known as concurrent processes وہ رن کر رہے ہیں multiple process to solve the same problem a problem in smaller chunks تو اس صورت میں ٹپکلی پروسیسز کوئی شیئرڈ کچھ اسٹیٹ ہیں اس کو شیئر کرتے ہیں may be some memory variables may be integer variable an array اور فائل پر ہیپس اور may be a database distributed database تو اس میں پروسیسز جب رن uh, uh, کام کر رہے ہوتے ہیں they need to help each other and in doing so they need to communicate with each other order to help each other they need to communicate with each other so that one concurrent process could pass on some intermediate or final result that it may produce to another process تو اس طرح کی سارے کام کرنے کے لیے for communication between processes operating system services provide کرتا ہے کہ آپ یہ سروس یوز کر لیں and then your processes can communicate تو کئی طرح کی سروسز اویلیبل ہوتی ہیں یونکس لینکس میں فار ایگزامپل پائپس ہیں ایک میکنیزم فائفوز ایک اور میکنیزم ہے جس کو نیمڈ پائپس بھی کہتے ہیں ساکٹس ہیں میسج کیوز ہیں and so on and so forth and we'll talk about them in detail جب ہم بات کریں گے کنکرنٹ پروسیسز کی اچھا ایک اور چیز ہے کہ جب پروگرام رن کر رہا ہو تو ہو سکتا ہے اس نے وہ کوئی ایرر پروڈیوس کرے جب بھی پروگرام پروسیس کوئی ایرر پروڈیوس کرتا ہے تو آپریٹنگ سسٹم کو پراپرلی اس کو ہینڈل کرنا چاہیے ایک ایگزامپل ایرر کی ہو سکتی ہے کہ ڈیوائڈ بائی زیرو کرنے کی کوشش کی ایک پروسیس نے تو ٹریپ جنریٹ ہوگی آپریٹنگ سسٹم کوڈ ایکسیکیوٹ ہوگا یوزر کو میسج دے گا کہ یہ انسٹرکشن جو فلاں فلاں ہیں ڈیوائڈ بائی زیرو تھی آپ کے پروگرام میں آپ کا پروگرام وہ ایکسیکیوٹ نہیں کر سکتا and therefore your program has been terminated ٹھیک ہے مے بی اس میں لائن نمبر بھی دے دیا جائے کہ اس پرٹیکولر لائن کی جو انسٹرکشن تھی وہ انلیگل تھی یا جیسے میموری پروٹیکشن میں ہم نے دیکھا کہ we want to make sure کہ جو ایک پروسیس میموری میں ہے وہ اپنی ایڈریس اسپیس سے باہر نہ جائے تو کیا ہوتا ہے جب بھی پروسیس ایک رن کر رہا ہو وہ کہ ایڈریس جنریٹ کرتا ہے تو we want to make sure it is within the process address space اگر نہیں ہے تو ایک ٹریپ جنریٹ ہوگی کنٹرول پھر آپریٹنگ سسٹم کی ایک اور کوڈ میں چلا جائے گا جو کہ یوزر کو میسج دے گا کہ آپ نے آپ کے پروسیس نے اپنی ایڈریس پہ سے باہر کی میموری ایکسس کرنے کی کوشش کی ہے فور پروسیس ہیز اس طرح کے میسیجز کو ٹپکلی میں نے دیکھا کہ سیگمنٹیشن فالٹ کا نام دے دیا جاتا ہے تو جب بھی آپ سیگمنٹیشن فالٹ دیکھیں تو آپ سمجھیں کہ آپ نے پروسیس نے میموری وائلشن کی ہے اچھا اگلا آپ دیکھتے ہیں یہ تو تھا یوزرس کے پوائنٹ آف ویو سے کہ کیا سروسز چاہیے ایک فار ایفیشینٹ سسٹم آپریشن کے لیے بھی چاہیے کہ ریسورس مینجمنٹ پراپرلی ہو رہی ہو کہ میمری جو ہے وہ پراپرلی ایلوکیٹ ہو پراپرلی ڈی ایلوکیٹ ہو صحیح جگہ پہ ہو and so on and so forth accounting information operating systems keep track of or should keep track of accounting of the utilization of various resources that a user has used for example user has used or processes have used کہ کتنا سی پی یو ٹائم ایک یوزر نے یوز کر لیا ہے کتنی ڈسک اسپیس یوز کر لی ہے کتنا ٹائم یوزر نے کتنے پروسیسز کریٹ کیے ہوئے ہیں and so on and so forth اور آخر میں protection again simply making sure کہ پروٹیکشن جو ہے وہ یوزر کے فائلز اور ڈائریکٹریز اور میموری کو وہ پراپرلی اویلیبل ہو اگلی چیز ہم دیکھتے ہیں کہ بڑا امپورٹنٹ ٹرم ہے جو ہم بڑی فریکوینٹلی یوز کریں گے اس کو کہتے ہیں O S kernel O S kernel کو ہم دیکھتے ہیں کہ بیسیکلی ہے کیا پھر ہم دیکھیں گے کہ اس کی میں نے کافی بات تو کی ہے کہ جب بھی انٹرپٹ ہوتی ہے انٹرپٹ سروس روٹین ہوتی ہے جو کہ آپریٹنگ سسٹم کوڈ میں ہوتی ہے وہ بیسیکلی اس کے کرنل میں ہوتی ہے یا ٹریپ ہوتی ہے تو ایک پیس آف کوڈ ایکسیکیوٹ کرتا ہے وہ اس میں وہ کہاں ہوتا ہے پیس آف کوڈ وہ بھی کرنل میں ہوتا ہے so let see where the kernel is what is its purpose اور پھر کتنے طریقے ہیں کرنل کے کوڈ کو انووک کرنے کے یہ جنرل اسٹرکچر ہے ایک کمپیوٹر سسٹم کا جو کہ آپ دیکھ رہے ہیں اوور ہیڈ میں کے یوزرز ہیں اس کے بعد ایپلیکیشنز ہیں اس کے نیچے پھر آپریٹنگ سسٹم کا اے پی آئی اور اے یو آئی ہے اے پی آئی کیا ہوتا ہے ایپلیکیشن پروگرامرز انٹرفیس جو کہ پروگرامرز کو کوئی سروسز اگر لینی ہے آپریٹنگ سسٹم سے تو وہ کس طرح لے سکتے ہیں اس کا ایک میکنیزم ہوتا ہے typically by way of making some calls function calls of sorts جن کو ہم سسٹم کالس کہتے ہیں اور a U I application users interface کہ یوزر کا انٹرفیس جو ہے وہ آپریٹنگ سسٹم کے لیے کیا ہے جو کہ ونڈوز آپریٹنگ سسٹم میں گرافیکل ہے یونکس میں گرافیکل بھی ہے اور کمانڈ لائن بھی ہے اس کے نیچے ہارڈ ویئر اور آپریٹنگ سسٹم کی جو اپلیکیشن یوزر انٹرفیس ہے اس کے درمیان ایک پیس آف کوڈ ہوتا ہے جس کو ہم کہتے ہیں آپریٹنگ سسٹم کرنل تو kernel is the place where real work is done جتنا بھی کام آپریٹنگ سسٹم کا ہے وہ کرنل کے اندر ہوتا ہے اس کے کیا کمپوننٹس ہیں جتنی ہم نے شروع میں بات کی کہ ایک او ایس کے کیا کمپوننٹس ہیں وہ سارے کے سارے کرنل میں ہوتے ہیں interrupt handling trap handling process communication file management main memory management you know I O buffer cache management جتنی بھی چیزیں آپ سوچ سکتے ہیں کہ ایک آپریٹنگ سسٹم نے کرنی ہے وہ ساری کی ساری کرنل میں ایکچولی ہو رہی ہوتی ہے سو so, جیسا کہ سلائڈ میں آپ دیکھ رہے ہیں کہ the real work is actually done in the kernel اچھا اگلی سلائڈ میں ذرا دیکھیں بڑا امپورٹنٹ یہ ایک ڈائگرام ہے اس میں کانسیپٹ بھی بڑا امپورٹنٹ ہے کہ کرنل کوڈ کب انووک ہوتا ہے انووک مینس کہ کب کرنل کوڈ ایکسیکیوٹ کرنا شروع کرتا ہے اچھا جب میں یہ کہتا ہوں کہ کرنل کوڈ کب ایکسیکیوٹ کرنا شروع کرتا ہے there may be different reasons for the kernel code to execute and therefore مختلف جو کرنل کے حصے ہیں کوڈ کے وہ ایکسیکیوٹ ہوں گے مثلاً یہ ہے کہ میں نے فائل ریڈ کی ریکویسٹ اگر میرے پروسیس نے کی ہے تو کرنل میں فائل ریڈ کے لیے جو کوڈ ہوگا وہ ایکسیکیوٹ ہوگا اگر میرے پروگرام نے ایک divide by zero instruction execute کرنے کی کوشش کی ہے اس کے لیے جو ٹریپ جنریٹ ہوگا اس کا کوڈ ایک اور ہوگا اگر ایک میرے پروسیس نے ایک پروسیس کریٹ کرنا ہے تو اس کا کوڈ ایک اور ہوگا ہوگا وہ بھی کرنل کے اندر میرے پروسیس کو کوئی سگنل ملا ہے تو ڈیفالٹ ایکشن سگنل کا اگر لیا جانا ہے تو وہ بھی کرنل میں ہوگا and so on and so forth اچھا تو اب ان جنرل ہم بات کرتے ہیں کہ جی اینٹری پوائنٹس کرنل کوڈ کے اندر کتنی ہیں کس قسم کی ہیں کتنی تو خیر بہت زیادہ ہوں گی کس قسم کی ہیں یعنی کب کنٹرول جو ہے آپ کے پروگرام سے کرنل کوڈ میں آ جائے گا یا اگر آپ کا پروگرام نہیں بھی ایکسیکیوٹ کر رہا کچھ بھی ایکسیکیوٹ کر رہا ہے کوئی پروگرام ایکسیکیوٹ کر رہا ہے تو کب کنٹرول جو ہے اس پروگرام سے کرنل کوڈ میں آ جائے گا تو اس کی چار ریزنس ہیں جو میں نے لکھی ہوئی ہیں اس سلائڈ میں ایک تو یہ ہے کہ جب بھی آپ کا پروگرام کسی کا پروگرام کوئی سسٹم کال کو انووک کرتا ہے اس کو ایکسیکیوٹ کرنے کی کوشش کرتا ہے تو کنٹرول جو ہے وہ کرنل کے اندر آئے گا کرنل کا ایک پیس آف کوڈ ایکسیکیوٹ ہوگا وہ کیسے ہوتا ہے وہ ہم ابھی دیکھتے ہیں تھوڑی دیر میں یا ایک آئیو ڈیوائس نے انٹرپٹ جنریٹ کر دی ہے ڈسک کنٹرولر نے سی پی یو کو انٹرپٹ کیا کہ میری ریڈ کمپلیٹ ہو گئی ہے so the data is sitting in my buffer you can go ahead and read it تو پھر بھی کرنل کوڈ کوئی ایکسیکیوٹ ہوگا جو کہ ڈسک کنٹرولر کا ڈیٹا لے کے اس کے بفر میں سے کرنل اسپیس میں لے آئے گا اور جتنا ڈیٹا یوزر پروسیس نے مانگے اتنا اس کو دے دے گا باقی آئی آئیو مینیجر کے انڈر رہے گا یا ٹریپ آپ کا پروگرام ایکسیکیوٹ کر رہا ہے یا کوئی پروگرام ایکسیکیوٹ کر رہا ہے اس نے ڈیوائڈ بائی زیرو کرنے کی کوشش کی ہے یا انلیگل میموری ایکسس کرنے کی کوشش کی ہے تو ایک ٹریپ جنریٹ ہوگی ایک پیس آف کوڈ کرنل میں کہیں ہے جس کو ٹریپ سروس روٹین کہیں گے for handling divide by zero ایک اور پیس آف کوڈ ہوگا for handling memory protection violation segmentation fault کی طرح کی چیز تو لیکن کنٹرول پھر بھی کرنل کے اندر گیا یا سگنل جیسے میں نے کہا کہ اگر کوئی سگنل کسی پروسیس کو آتا ہے کوئی جنریٹ ہوتا ہے اور پروسیس ڈیفالٹ ایکشن لینا چاہتا ہے اس سگنل پہ تو آپریٹنگ سسٹم کرنل کا کوئی کوڈ ایکسیکیوٹ ہوگا جو اس سگنل کو پروسیس کرے گا ٹیپکلی سگنلز میں ہوتا ہی ہے جب سگنل آتا ہے تو پروگرام ٹرمینیٹ ہو جاتا ہے تو یہ تو ہو گیا کہ پروسیس ایک کرنل میں کرنل کی انٹری پوائنٹس کتنے ہیں کرنل میں جانے کے لیے اچھا اب ہم بات کریں گے سسٹم کال کی اور سسٹم کال کی آپ ضرورت میں نے پہلے بیان کی کہ کیوں ضرورت ہوتی ہے بیسیکلی ریزن یہ ہے کہ ہم نہیں چاہتے in a time sharing system جہاں پہ ملٹیپل یوزرز اور پروسیسز ہیں کہ کوئی پروسیس بھی آئیو ڈیوائسیز کو ڈائریکٹلی ایکسس کر سکے یا کوئی بھی ایسا کام کر سکے جس سے کسی کو پروٹیکشن ایشوز ہو جائیں ٹھیک ہے لیکن کام بھی وہ کرنا ہے مثلا یہ ہے کہ میں نے پروسیس کریٹ کرنا ہے اپنے پروسیس میں یا میرے پروسیس نے فائل ریڈ کرنی ہے یا فائل رائٹ کرنی ہے یہ کام کیسے ہوگا this is going to be through a system call اچھا سسٹم کال پھر کیا ہوا جیسے پچھلی ڈائگرام میں ہم نے دیکھا کہ this is then entry point into the kernel ٹھیک ہے اب اینٹری پوائنٹ بہت سارے ہیں انٹری پوائنٹ مینس کے کرنل کے اندر جا کے ایک جگہ پیس آف کوڈ ایکسیکیوٹ ہوگا اب جتنے اینٹری پوائنٹس ہوں گے جتنے یہ ہولز ہوں گے کرنل میں جانے کے لیے اتنے مختلف طرح کے پیس آف کوڈ بھی ہوں گے جو ایکسیکیوٹ ہوں گے ایک اینٹری پوائنٹ ہو سکتا ہے فار ایگزامپل کہ میرے پروسیس نے ریڈ کرنی ہے فائل تو سسٹم کال یوز کرتا ہے for reading the file and incidentally in the Unix DOS system it is call read وہ ریڈ جو ہے پروسیس ڈائریکٹلی نہیں کر سکتا سسٹم کال ریڈ یوز کرتا ہے کنٹرول جاتا ہے ایک پرٹیکولر پیس آف کوڈ کو کرنل میں فائل ریڈ ہوتی ہے and eventually after all the work is done control goes back to the user process and in particular the next statement in the user process تو یہ system call is an entry point to the kernel system call interface is layer of software on top of the kernel which allows you to get in to the kernel because of different reasons meaning for performing various operations through the kernel code اچھا اب یہ دیکھتے ہیں کہ کتنی ٹائپس کی سسٹم کالس ہو سکتی ہیں اینڈ فار واٹ پرپز تو دیکھتے ہیں اگلی سلائڈ میں there can be many types of system calls for example process control کے لیے for creating processes terminating processes for inter process communication waiting for a child process to end so on file management کے لیے ہو سکتی ہیں opening a file reading from a file writing to a file closing a file changing the position where the data is going to be read from creating folders and directories removing them and so so on for device management کے لیے سسٹم کالز ہیں if you want to deal with devices read data from keyboard for example write to the monitor screen reading click from the mouse اس سب کے لیے سسٹم کالز ہوں گی and then general information maintenance system calls کہ کتنا ڈسک اسپیس ایک یوزر نے یوز کر لی ہے پروسیس نے کتنی میموری اسپیس یوز کر لی ہے کتنا ٹائم پروسیس جو ہے وہ رن کر چکا ہے کتنے چلڈرن پروسیسز اس نے کریٹ کر لیے ہیں اینڈ سو سو اینڈ اس کے بعد communication typically communication between processes اور اس کی بہت زیادہ قسمیں ہیں کہ پروسیسز جو ہیں وہ ایک ہی کمپیوٹر سسٹم پہ ہوں اور ان کا ریلیشن شپ ہو کہ ان کا پیرنٹ چائلڈ ریلیشن شپ ہے فار ایگزامپل یا سبلنگز ہیں یا پروسیسز مختلف مشین پہ ہوں آن اے نیٹ ورک تو ان کے درمیان کمیونیکیشن کیسے ہوگی ان سب کے لیے سسٹم کالز اویلیبل ہیں اور there is lot of detail which needs to be known before you can use these system calls تو اس کی بات بھی ہم بعد میں کریں گے جب کنکرنٹ پروسیسز کی بات ہوگی اچھا اب میں چاہتا ہوں کہ دیکھیں کہ سسٹم کال ایکسیکیوشن کیسے ہوتی ہے this is a very important concept so please pay attention اس کے اسٹیپس پہلے دیکھ لیتے ہیں کہ اسٹیپس کیا ہیں اس کے بعد ایک ڈائگرام میں میں اس کو سمرائز کر دوں گا اسٹیپس اس کے یہ ہیں کہ یوزر پروگرام جس نے کوئی سروس لینی ہے آپریٹنگ سسٹم سے make a library call for suppose service is reading from a file so it would use a library call for reading from file the library routine puts appropriate parameter well known place اور وہ well known place C P U registers ہو سکتے ہیں اسٹیک ہو سکتا ہے یا سم ٹیبل ان دا مین میموری اچھا یہ یہ پیرامیٹر کیا ہوتے ہیں is a important point here کہ پرامیٹر یہ ہوں گے کہ ایک تو یہ کہ وہ جو آپ نے لائبریری کال کی ہے اس میں جو پیرامیٹر آپ نے پاس کیے ہیں ان کے لیے we need a space to place them ایک جو اور امپورٹنٹ چیز ہے وہ ہے کہ یہ اس لائبریری کال کے کورسپونڈنگ کرنل کو پتا ہونا چاہیے کہ وہ کون سی سسٹم کال ہے تو ہر سسٹم کال کا ایک نمبر ہوتا ہے تو اس نمبر کو بھی ہم نے پاس کرنا ہے ٹو دا کرنل کوڈ تو یہ پیرامیٹرز ایک تو لائبریری کال کے پیرامیٹرز ہو گئے اور ایک things like return address and the number for the system call so call number اس کو ہم کہتے ہیں اچھا یہ کر کے then a trap instruction is executed to change the mode from user to system now remember آپ کے پروسیس نے یہ ریڈ کال کی ریڈ ایکچولی کرنل کوڈ کرے گا ٹھیک ہے تو the when your process is running it is running in the user mode جب کرنل کوڈ ایکسیکیوٹ کرے گا تو وہ سسٹم موڈ میں رن کرے گا so therefore this transaction has to be made from the user mode to the kernel mode یہ کیسے ہوتی ہے depending upon your C P U the name may be different but on many system it is call the trap instruction so یہ ٹریپ انسٹرکشن ایکسیکیوٹ ہوگی اور یہ کہاں پہ ہوگی لائبریری کوڈ کے اندر ہوتا ہے یہ سو ٹریپ انسٹرکشن ایکسیکیوٹ ہوتی ہے جو موڈ کو سوئچ کر دیتا ہے اور کنٹرول چلا جاتا ہے آپریٹنگ سسٹم کوڈ کو in particular the kernel code corresponding to the service code which has to execute اور آپریٹنگ سسٹم میں جب کنٹرول جاتا ہے تو اٹ ڈٹرمنس کہ یہ کال نمبر کیا ہے اچھا اس کال نمبر کو یوز کر کے ایک کرنل میں ٹیبل ہوتا ہے جس کو ڈسپیچ ٹیبل کہتے ہیں اس کو انڈیکس کرتا ہے ہر انڈیکس ویلیو ہر انٹری جو اس ٹیبل میں ہے وہ پوائنٹ کرتی ہے ایک سروس کوڈ کو code that has to execute for a given system call تو اس کو انڈیکس کرتا ہے اور اپروپریٹ سسٹم کال کا کوڈ ایکسیکیوٹ ہو جاتا ہے تو let's look at the next slide جس میں اس کی ڈیٹیل دی ہوئی ہے کہ کرنل پھر انڈیکس کر لیتا ہے ڈسپیچ ٹیبل کو اور ڈسپیچ ٹیبل کی ہر انٹری جو ہے وہ پوائنٹر ہے ایک سروس روٹین پہ corresponding to system call service routine execute ہوتی ہے جو بھی اس کا فائنل ریزلٹ ہو اگر سکسیزفل ایکسیکیوشن ہو جائے تو فائنل ریزلٹ جو وہ, وہ واپس دیا جاتا ہے یوزر پروسیس کو اگر ایرر میسیجز ہوں تو وہ واپس کیے جاتے ہیں یوزر پروسیس کو اور finally with the trap instruction the control mode is switched from kernel to user mode ساری سروس روٹین ایکسیکیوٹ ہوگی اگر سکسیزفل تھی تو ریزلٹ بھی پاس بیک ہونے کے لیے پڑا ہے اگر انسکسیزفل تھی تو ایرر میسج جو ہے کوڈ اس کا واپس کرنے کے لیے بھی اپروپریٹ جگہ پہ رکھ دیا گیا پر ہیپس آن اسٹیک اور سیٹ آف رجسٹرز اور پھر ٹریپ انسٹرکشن ایکسیکیوٹ ہو کے یوزر موڈ میں سی پی یو کو لے جائے گی اور اس کا مطلب ہے کہ یوزر پروسیس دوبارہ ایکسیکیوٹ شروع کر دے گا from the instruction from the instructions the trap instruction the original trap instruction اچھا اب دیکھتے ہیں diagram as to how this whole process looks like so to summarize again آپ اس میں دیکھیں ذرا جو سلائڈ نظر آ رہی ہے ڈایاگرام سسٹم کال کے لیے کہ پروسیس ایکسیٹ کر رہے ہیں اس نے ایک سسٹم کال کرنی ہے تو ایک لائبریری کال کرے گا لائبریری کال جو ہے وہ سارے پیرامیٹرز جو ہیں کال کے اور کال نمبر سسٹم کا وہ رکھ دے گا آن دا اسٹیک اور in in in table the main memory اور رجسٹرز پھر اس کے بعد ٹریپ انسٹرکشن ہوگی جو کہ موڈ کو سوئچ کر دے گی from user to kernel mode ایک پیس آف کوڈ کرنل میں ایکسیکیوٹ ہوگا جو کہ پیرامیٹرز کو دیکھے گا کہ ان کی ویلیڈیٹی دیکھے گا کہ یہ لیگل پیرامیٹرز ہیں کہ نہیں ان سو آن اور پھر جو کال نمبر ہے اس کو یوز کر کے ڈسپیچ ٹیبل کو انڈیکس کرے گا اور اپروپریٹ سروس کوڈ جو ہے corresponding to the the call which is made by the user process وہ رن ہوگا اور ریزلٹس یا ایرر کوڈ واپس یوزر پروسیس کو چلے جائیں گے after changing the mode from the kernel mode to the user mode یہ سسٹم کال کی ڈیٹیل ہوگی ٹائپس آف سسٹم کالز اور ان کی ڈیٹیلس اب اگلی سلائڈ میں ہم دیکھ رہے ہیں کہ آپریٹنگ سسٹم اسٹرکچر کتنی قسم کے ہیں ہمیں بہت زیادہ وقت تو نہیں رہ گیا اس لیکچر میں لیکن ہم شروع کرتے ہیں اس کو اور باقی جو ہے ہم ان اگلی دفعہ کریں گے اچھا چار قسم کے اسٹرکچر ہم بریفلی ڈسکس کریں گے کہ ایک سمپل اسٹرکچر جس میں basically there is no structure operating system code is not given an structure it is written for efficiency for example تو وہ سمپل اسٹرکچر ہو جائے گا لیئرڈ اپروچ ہے کہ آپریٹنگ سسٹم کوڈ کو ہم لیئرز میں لکھیں پھر ہے مائکرو کرنلز اور پھر ورچوئل مشینز سمپل اسٹرکچر میں ہم دیکھتے ہیں کہ DOS is a great example of a very simple structure اس میں کوئی ایسا اسٹرکچر نہیں ہے اس میں بیسیکلی ڈاس کے جتنے بھی کمپوننٹس ہیں وہ ہم نے لکھے ہیں so that it fits in the least amount of space اور ہے کیا اس میں آپ کے رام بایاس ڈیوائس ڈرائیورز ہیں ایم ایس ڈاس ڈرائیورز ہیں ریزیڈینٹ سسٹم پروگرام ہے اور اس کے اوپر اپلیکیشن رن کر رہی ہیں so this is the simple structure of DOS really any structure اچھا اس میں پھر آپ یونکس میں آ جاتے ہیں یونکس کا بھی اسٹرکچر بڑا سمپل ہے ہسٹوریکلی اگین نو اسٹرکچر اور کوئی اسٹرکچر نہ جب ہو تو ہم کہتے ہیں it is a monolithic piece of code کوئی اسٹرکچر بھی نہیں ہے just patch of piece of code اس کو بھی ہم we have written it for efficiency but اس میں دو چیزیں ہیں کہ ایک تو کرنل ہے اور پھر سسٹم پروگرامس ہیں yes through system call interface you can in services in the kernel in pieces of codes کو جو کہ کرنل کے نیچے ہوتی ہیں ان کو ہم کہتے ہیں دا ڈیوائس ڈرائیورس اچھا یونکس میں بہت زیادہ فنکشنلٹی کو ہم نے ایک ہی جگہ کمبائن کر دیا ہے so again no structure functionality کو فوکس کیا گیا ہے اور تھوڑا سا اسٹرکچر اس طرح سے ہے کہ ایک سسٹم کال لیئر ہے کرنل کے اوپر اور نیچے ایک ہارڈ ویئر کے ساتھ انٹرفیس جو ہے اس کو ہم کہتے ہیں کہ ڈیوائس ڈرائیور انٹرفیس اچھا اگلی سلائڈ میں ہم دیکھ رہے ہیں کہ یہ ایک اس کو ہم یونکس کا اسٹرکچر ہے تو نہیں اس طرح but we are trying to view it as if it is a structure ٹھیک ہے اوپر سب سے یوزر ہیں اس کے بعد آپ کا شیل ہے command line interpreter compiler and other application اور ایک لائبریری ہوتی ہے for various languages there are libraries available which are set of prewritten functions which can be called by various languages such as the C library C plus plus library Java library and so اس کے نیچے سسٹم کال انٹرفیس ہے پھر کرنل ہے کرنل میں دیکھیں اب کتنی چیزیں ہو رہی ہیں جتنی ہم نے کہا تھا نا کہ آپریٹنگ سسٹم کی سروسز ہیں یہ یہ کمپوننٹس ہیں وہ ساری کی ساری ادھر ہو رہی ہیں signals terminal handling character I O terminal drivers file system C P U scheduling page replacement paging and so so on for اس کے نیچے ایک کرنل انٹرفیس ہے to the hardware and اس کے نیچے جو ہے then there are device drivers for actual pieces of hardware تو یہ یونکس کا اسٹرکچر ہے اب just to summarize as to what we did in today's lecture we essentially completed our discussion on hardware protection جس میں ہم نے مین میموری پروٹیکشن کو دیکھا آئی او پروٹیکشن کو دیکھا پھر ہم نے سی پی یو پروٹیکشن کو دیکھا اس کی ضرورت کیا تھی ہم نے کہا کہ ٹائم شیئرنگ سسٹم میں ملٹیپل پروسیسز رن کرتے ہیں ملٹیپل یوزز رن کرتے ہیں and therefore these protection are absolutely necessary for proper functioning of a machine اور proper operation of a machine اس کے بعد ہم نے کچھ وقت لگایا کہ دیکھیں کہ آپریٹنگ سسٹم کے کمپونیٹس کیا ہیں اس میں ہم نے بات کی کہ جی پروسیس مینجمنٹ کے لیے میموری مینجمنٹ کے لیے ڈسک مینجمنٹ کے لیے and so on and so fourth networking کے لیے اس طرح کے سارے ہم نے ڈفرنٹ کمپوننٹس دیکھے پھر ہم نے دیکھا آپریٹنگ سسٹم سروسز میں کیا کیا ہونا چاہیے اس میں دو چیزیں ہم نے کی کہ یوزر اور یوزر پروسیس کے پرسپیکٹو سے کیا کیا سروسز ہیں اور فار پراپر سسٹم آپریشن کے لیے کیا کیا ہیں اور فائنلی ہم نے دیکھنا شروع کیا کہ آپریٹنگ سسٹم کے کتنے اسٹرکچرز ہیں اس میں ہم ابھی تک صرف دو بیسیکلی اسٹرکچرز کی بات کر چکے ہیں بیسیکلی ایک کی بات کی ہے کہ ایکچولی دیر از نو اسٹرکچر تو اس میں ہم نے ڈاس کا quickly we look at the general structure of DOS پھر یونکس کا اسٹرکچر دیکھا اور ان بٹوین ہم نے بات کی ان ڈیٹیل کہ سسٹم کال کیا ہوتی ہے اور سسٹم کال ایکسیکیوشن کے کون کون سے اسٹیپس ہیں تو یہ ساری چیزیں ہم نے آج کی نیکسٹ ٹائم ہم کنٹینیو کریں گے جو آپریٹنگ سسٹم اسٹرکچرز ہیں اس پہ ڈیزائن اور امپلیمنٹیشن کے تھوڑے سے ایشوز کی بات کی جائے گی اور پھر ہم میں چاہوں گا کہ کچھ وقت ہم لگا لیں کہ یونکس لینکس کا یوزر انٹرفیس دیکھ لیں کہ اس کے بیسک جو کمانڈز ہیں اور ایڈیٹرز ہیں اینڈ سو آن وہ آپ لرن کر لیں کیونکہ جتنی آپ پروگرامنگ ایکسرسائز کریں گے جیسے میں نے پہلے بھی کہا وہ آپ یونکس لینکس پہ کریں گے تو I want to make sure that you feel very comfortable with with interfaces of these two operating systems تو یہ انشاءاللہ بات ہوگی نیکسٹ ٹائم بہت شکریہ السلام علیکم